أما بعد فقد قال وسلم نے علامات قیامت بے شمار کیا ہے جیسا کہ آگے ہم حدیث کا متن انشاءاللہ پڑھیں گے وقال ربیہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ترجمت الباب ہے اور یہ معلق اثر لائے ہیں معلق اثر آپ نے سن لیا کہ جس کی صنعت کا اول حصہ کر دیا جائے اور یہ جو اثر معلق بغیر کے پیش کیا ہے بصیر جزم یہ موصولاً مروی ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الجامع آداب الراوی و اخلاق اس میں صحیح صنعت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے ربیع امام مالک کے استاد ہیں ان کو ربیعت الرائے بولتے ہیں ربیعت الرائے کیونکہ یہ احادیث سے مسائل کے استخراج اور استمباز میں بڑا ایک ملکہ رکھتے تھے اور اس میں ان کی شہرت تھی تو ان کا لقب بھی ربیعت الرائے بڑھ گیا احادیث سے اور نصوص سے جو مختلف مسائل ہیں ان کا استمبا اخراج یہ ان کا اصل اشتغال تھا حتیٰ کہ ماں کو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے پاس ایک وقت گزارتے ہیں اور ان کی زیادہ توجہ ان کے آرا اور استمباتات پر ہوا کرتی تھی ربیہ ان کے والد کا نام فروخ ہے ابو عبد الرحمن ربیہ بن ابی عبد الرحمن فروخ ان کے والد کا نام ہے اور ان کی پیدائش کا بھی ایک قصہ ابن ملقب نے صحیح بخاری کی شرح میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے دراصل ان کے والد فروخ ایک بڑے مجاہد تھے اور جب شام کے علاقوں میں جہاد کے لیے گئے تو ان کی بیوی حمل سے تھی اور چونکہ وہ جہاد ایک علاقے سے دوسرے دوسرے سے تیسرے علاقے میں پھیلتا جا رہا تھا تو ستائیس سال بعد اپنے گھر لوٹے تب تک ان کا بیٹا ربیہ پیدا ہو چکا تھا اور اور جوان ہو چکا تھا اور گھر میں جب ایک مجاہدانہ شان سے داخل ہوئے تو سہن میں اپنے بیٹے کو دیکھا جو ان کو علم نہیں تھا تو ان کی غیرت جاگ اٹھی تلوار نکال لی یہ اجنبی کون ہے میرے گھر میں بیٹے نے بھی کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا کہ یہ بغیر اجازت کے میرے گھر کیسے داخل ہو گیا تھوڑی سی تکرار ہوئی تو اندر والدہ حجاب میں تھی وہ معاملہ سمجھ گئی اور بتایا کہ یہ آپ کے والد ہیں باہر کے جب یہ سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اپنی بیوی کو تیس ہزار درہم دے کر گئے تھے کہ میرے بعد یہ خرچ کرنا پتہ نہیں کب لوٹنا ہو اور جب واپس لوٹے رات ہوئی تو بیوی سے تیس ہزار درہم کا حساب طلب کیا بیوی نے کہا کہ ابھی آپ سفر کی تھکاوٹ سے آئے ہیں آپ آرام کیجئے صبح آپ کو حساب دیں فجر کی اذان ہوئی مس نبی میں یہ مدنی صحابی مدنی راوی ہیں تو مس نبی میں نماز پڑھنے گئے انہیں آخری صف میں جگہ ملی یعنی فروخ کو اور جب سلام پھیرا تو طلبہ نوجوان ہاتھوں میں قلم دوات لے کر محدث کے قریب بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے اور درس حدیث شروع ہو گئی اور بڑے مسائل کا استفاد اور استخراج کچھ دیر بیٹھے رہے پھر اپنے گھر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مسجد نبوی میں آج کل کون محدث ہے کہ طلبہ ان کے پروانے بنے بیٹھے ہیں اور بڑے علم کی بارش ہو رہی تھی بیوی بی نے کہا کہ وہ تیس ہزار درم کا حساب دینے کا وقت آ گیا وہ آپ کا بیٹا ہے اور وہ سارے درہم میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کر دی فراہم اللہ تعالی یہ ربیعت الرائے ربیہ بن فروخ یہ فرماتے ہیں کہ لا یم بغیل احد عندہ شیء من العلم ان یضیع نفسه جس شخص کے پاس کچھ بھی علم ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے روا نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ضائع کرے یہ ایک بڑی کارگر نصیحت ہے مجھ جیسے طالب علم کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی اس کے کئی معنی علماء اور شارحین نے ذکر کیے ہیں کہ جس شخص کے پاس کچھ بھی علم ہو وہ اپنے نفس کو ضائع نہ کرے ایک اس قول کی شرح یہ ہے کہ جس کے پاس حصول علم کی استعداد ہو طلب علم کے حرص ہو اور وہ علم طلب کر سکتا ہو تو وہ ضرور طلب کرے اور اپنے آپ کو ضائع نہ کرے کہ علم چھوڑ دے علم کا راستہ چھوڑ دے بلکہ اگر طلب علم کی استعداد ہو تو ضرور علم طلب کرے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس شخص نے طلب یعنی علم کی جس کچھ بھی علم ہو جس کے پاس کچھ بھی علم ہو وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے معنی یہ کہ وہ اس علم کو نشر کرنے میں مشغول ہو جائے یہ نہ ہو کہ دنیا کاروبار کر رہا ہے ہے اور اور کی طرف مشغول ہو گیا علم سے ناطا توڑ لیا ہے نہیں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب جہل پھیل جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر اس وقت سے پہلے علم کا نشر ہونا اور بیان ہونا انتہائی ضروری ہے اور یہ تعلق اس قول کا اس بات سے ہے کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا قبل اس کے کہ وہ گھڑی آئے علم کے اٹھائے جانے کی اور جہالت کے پھیل جانے کی جس شخص کے پاس جو بھی علم ہو وہ اس علم کو نشر کرنے میں بیان کرنے میں لگ جائے محو ہو جائے اور وقت کو برباد نہ کرے قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے یا تو اس کی موت کی صورت میں جو ہے وہ اس کا علم اس کے ساتھ منتقل ہو جائے اور یا پھر قرب قیامت جب جہل پھیل جائے گا تو اس فتنے میں مبتلا ہو جائے اس فتنے سے قبل علم کو بانٹ جاؤ اور پھیلا جاؤ یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کے پاس علم ہو وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے ضائع کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا داروں کے پاس جائے تاجروں کے پاس جائے اصحاب مناسب کے پاس جائے کبھی وہ کسی وزیر کے پاس جا رہا ہے کبھی وہ کسی گورنر کے پاس جا رہا ہے کبھی کسی کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہے اور کبھی کسی تاجر کے پاس جا رہا ہے ایک عالم کی یہ شان نہیں یہ بات جو مروت کے تقاضے ہیں ان کے منافی وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے اپنی عزت کو اور مروت کو سنبھال کر رکھے اور اپنا وہ وقت اپنے طلبہ کو دے علم کو نشر کرنے کی صورت یہ قول رویت الرائے کا ایک بڑی نصیحت ہے بہت ہی کارگر نصیحت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اب جو یہ حدیث ہے میں صنعت کو چھوڑ رہا ہوں انس المالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشرات الساعت ان یرفع العلم قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے مانا قیامت کی علامتیں ہیں کچھ علامتیں وہ ہیں جو معتاد ہیں جیسے علم کا اٹھ جانا جہل کا پھیل جانا یہ علامات معتادہ ہیں اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو غیر معتاد ہیں جیسے سورج کا مشرق سے طلوع ہونا مغرب سے طلوع ہونا یعنی عام طور پہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مگر جب قیامت قائم ہوگی تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ علامت بالکل غیر معتاد ہے اس طرح آگ کا نکلنا لوگوں کو ہانکنا لوگ جہاں رکیں گے وہاں آگ بھی رک جائے گی چلیں گے تو آگ بھی پیچھے تعاقب کرے گی تو یہ علامات غیر ہیں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے علامات کی خبر دی ہے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے یورف علم اٹھا لیا جائے گا یسبت الجہل اور جہالت جو گڑ جائے گی ثابت ہو جائے گی ایک حدیث میں یبسل جہل جہالت پھیل جائے گی اور ایک حدیث میں یفشو الجہل جہالت پھیل جائے گی یعنی علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اور ساتھ ساتھ دوسرا بالخمر شراب پی جائے گی یعنی شراب نوشی یہ کثرت سے عام ہو جائے گی ایک حدیث میں بلکہ الفاظ ہیں یکفر شرب الخمر کہ شرب خمر بہت بڑھ جائے گی اور شراب بہت زیادہ پی جائے گی یہ علامات قیامت میں سے یظہر الزنا اور زنا بھی جو ہے وہ عام ہوگا اور ظاہر ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں میں حیا ختم ہو جائے گی وہ بدکاری کا عمل جو لوگ چھپ کر کرتے تھے وہ اعلانیہ ہوگا اب زنا کے مقدمات تو اعلانیہ موجود ہیں فائشہ عورتیں زنا کی دعوت دیتی ہیں اور بہنا عورتیں جو اپنے آپ کو ڈھانکے بغیر گھروں سے نکلتی ہیں یہ سب دعوت زنا اور مقدمات زنا ہیں یہ علامتیں سب دکھائی دے رہی ہیں اللہ المستعان تو یہ علامات قیامت جو باپ سے تعلق ہے وہ ہے علم کا اٹھا دیا جانا اور جہالت کا پھیل جانا تھوڑی سی طلبہ سے تکرار ہو جائے یہ انا اپنا اسم اور خبر دونوں کا متقادی ہوتا ہے من اشرات اس یہ انا کی خبر مقدم جار ضرور ہے جار میں ضرور یا ظرف یہ دونوں مل کر اسم ہو ہی نہیں سکتے خبروں کسی متعلق کے یا اس متعلق کو معذوف مانیں گے مذکور بھی ہو سکتا ہے معذوف بھی ہو سکتا ہے اشراط اس انا کی خبر مقدم اسم کہاں پر العلم یہ جملہ اسم جب اسم ہے تو یہ محل نصب میں محل نصب میں کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے حقیقت یہ ان مصدری ہے اور العلم جملے پر داخل ہوئے یہ ان داخلہ علیہ یہ مصدر کی تعویل میں ہوگی تو یورفا العلم کی تعویل کیا ہوگی رفع العلم ان نشرات رفع العلم انا کی انا کا اسم مؤخر اور پھر معطوف معطوف علیہ سب مل کر یہ انا کے اسم ہی بنیں گے یسبت الجہل اے ثبوت الجہل یشرب الخمر اے شرب الخمر یظہر الزنا اے ظہور الزنا یہ علامات قیامت یہ جو علم کا اٹھ جانا ہے یہ کیسے اٹھے گا آگے ایک مستقل باب آ رہا ہے یعنی کئی فجرف الم علم کیسے اٹھے گا یا کیسے اٹھایا جائے گا علم اٹھایا جائے گا علماء کو اٹھا کر اس لیے یورف العلم یہاں مضاف ہے اے یورفا یورفا اہل اہل العلم العلم اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے کر یہ نعمت دے کر چھینے کا نہیں ہاں جب علماء کا وقت آ جائے گا تو اللہ علماء کو اٹھا لے گا تو ان کے اٹھ جانے سے ان کا علم ان کے ساتھ چلا جائے گا تو یہ علم کے اٹھائے جانے کی کیفیت ہے आगे चूंकि मुस्तकिल बाब आ रहा है तो वहां मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أحسنت بارك الله فيك यदीस वही है जो पीछे आपने पढ़ी है इसके रावी مالک رضی اللہ عنہ ہیں البتہ सनत مختلف ہے حدیث کا مدار انس بن مالک ہے اور باقی انس سے قبل پوری صنعت مختلف ہے دونوں صنعتیں مختلف ہیں انس فرماتے ہیں کہ لو حد نا حدیث لا احد میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں میرے بعد تمہیں کوئی حدیث نہیں بتا سکے گا یہ حدیث میرے پاس میرے بعد یہ حدیث کوئی تمہیں نہیں بتا سکے گا یہ بات کیوں کہی کہ ان کو معلوم تھا یا تو نبی علیہ السلام نے جس مجلس مجلس میں حدیث بیان کی اس کے تمام صحابہ فوت ہو چکے اور کون روایت کرے گا یا ممکن ہے کہ وہ اکیلے ہوں اس حدیث کو سننے میں لیکن پہلا جو جواب زیادہ راجے ہے اور مالک رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو آخر میں فوت ہوئے دور صحابہ کے آخری صحابہ جنہوں نے انتقال کیا اور فوت ہوئے ان میں جناب انس کا شمار ہوتا ہے بلکہ بسرا میں سب سے آخری صحابی فوت ہونے والے انس مالک رضی اللہ عنہ چونکہ صحابہ کا دور ختم ہونے کو ہے اور اس حدیث کو سننے والے سارے جا چکے اس لیے یہ بات عدل اطلاع فرمائی کہ تمہیں حدیث میرے بعد کوئی نہیں سنائے گا حدیث وہی ہے ان نام نشراۃ ان یقین دل علم قیامت کی علامتوں میں سے ان یعنی علم کا کم ہونا یظہر اور الجہل اور جہالت کا پھیل جانا الزنا اور زنا کا ظاہر ہونا و تقسر النساء اور عورتوں کا زیادہ ہونا یہ نئی چیز ہے یعنی یہ پہلی حدیث پر یہ زائد ہے عورتیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی اور یہ بھی علامات ہے قیامت میں سے تعداد کیوں بڑھے گی اس کے دو اسباب بیان ہوئے ہیں یا تو قرب قیامت چونکہ فتنے ہوں گے جنگیں بہت ہوں گی تو مرد اس میں کام آتے جائیں گے اور ان کی موت واقع ہوتی جائے گی اور عورتیں زیادہ باقی بچ جائیں گی یا پھر فتوحات زیادہ ہوں گی اور جو دشمنوں کی کفار کی عورتیں لونیاں بن کر مسلمانوں کو حاصل ہوں گی تو اس طرح بھی عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ سکتی لیکن سب سے راج جو تفسیر ہے وہ تیسری اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے امر سے لوگوں کے گھروں میں ولادتیں ہوں گی پیدائشیں ہوں گی اور اللہ کے امر سے بچیاں زیادہ پیدا ہوں گی اور بچے کم پیدا ہوں گے تو بچیوں کا زیادہ پیدا ہونا اور بچوں کا کم یہ علامات قیامت میں سے فرمایا کہ اتنا یعنی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی کہ حتیٰ یقون علی امراطن القیم الواحد کہ پچاس عورتوں کا ایک مرد نگران ہو پچاس عورتوں کا ایک مرد جو ہے وہ نگران ہوگا یہ اللہ کا امر غالب ہے اور اللہ کے عمر سے عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی اور مردوں کی پیدائش کم ہوگی یعنی گھرانہ میں کئی کئی بیٹیاں اور کئی کئی بچیاں پیدا ہوں گی اور آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ یہ وقت آ جائے گا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ پچاس عورتوں پر ایک مرد جو ہے وہ نگران ہوگا اور ان کی امور کی دیکھ بھال جو ہے وہ کرنے والا ہوگا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بچیوں کی پیدائش ایک معیوب ہے یہ قیامت کی علامت ہے نہیں یہ شرف کی بات بھی ہو سکتی نبی اسلام کی حدیث ہے جو شخص تین بچیوں سے آزمایا گیا ان تین بچیاں اس کو سونپی گئی یا اس کی بیٹیاں تین پیدا ہو گئی یا بھائی ہے تین بہنیں تین بچیاں ان کے ساتھ اس کو آزمائے منبتلی ہے بسلا سے بنا تھا تین بچیوں کے ساتھ اسے آزمایا گیا کہ بچیاں اللہ نے دے دی اب ان کی تربیت کرتا ہے نہیں کرتا ان کی کفالت کرتا ہے نہیں کرتا ان پر خرچ کرنا ان کی تربیت تعلیم ان تمام چیزوں کو اگر سب امور کا وہ خیال رکھتا ہے تو دخلت الجنت انا وہ ہوا کہا تھا تو میں اور وہ جنت میں یوں داخل ہوں یعنی تین بیٹیوں یا بہنوں کا کفیل جو ہے میں اور وہ جنت میں یوں داخل ہوں یہ شرف کی بات بھی ہو سکتی اگر بندہ صحیح معنی میں کفالت کرنے میں کامیاب ہو جی۔ قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل العلم حدثنا سعيد بن عثيم قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أطفالي ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم باب و فضل العلم یہاں کچھ شارحین کو مغالطہ ہوا ہے علم کی فضیلت انہوں نے معنی کیا اس کا اور کہا کہ یہ باب تکرار سے آگے پیچھے بھی فضل علم کا باب گزر چکا فضل من علم و علم پیچھے بھی یہ باب گزر چکے اور یہاں بھی وہی باب ہے کچھ شارحین اس کو تکرار پر معمول کرتے ہیں لیکن یہ نہیں فضل کے دو معنی ایک ہے فضل فضیلت سے علم کی فضیلت سے اور ایک ہے فضل فضلہ سے فضلہ کا عربی میں معنی یہ ہے کہ برتن میں ایک دودھ ہے یا پانی ہے یا کھانا ہے آپ نے کھا لیا اور باقی بچا ہوا فضلہ کہلاتا ہے جس کو جھوٹا کہتے ہیں یہ فضلہ تو علم جو ہے یہ فضیلت بھی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا فضلہ بھی ہے یہ ایک الگ شان ہے بلکہ بڑی شان کہ نبی علیہ السلام نے ایک برتن سے پانی پیا ایک برتن سے دودھ پیا وہ علم ہے اور وہ اب امت کو سونپ دیا گیا جو بھی علم حاصل کرنے میں ماہر اور علم حاصل کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے پیارے پیغمبر اس برتن سے پانی پی رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا بقیہ یہ آپ کا جھوٹا یہ علم یہ علم کی تعبیر ہے تو یہ تکرار نہیں ہے بلکہ علم کی ایک الگ فضیلت ہے باب فضل العلم تو علم فضیلت بھی ہے جس کا اجر پیچھے گزر چکا اور علم اللہ کے پیغمبر کا بقیہ اور آپ کا فضلہ بھی ہے کہ آپ نے ایک برتن سے کھایا پیا اور خوب پیٹ بھر کے سیراب ہو کر اور بقیہ آپ نے دے دیا اب وہ برتن امت کے ہاتھ میں ہے وہ برتن علماء کے ہاتھ میں ہے وہ برتن طلاب کے ہاتھ میں ہے ابن منیر جنہوں نے صحیح بخاری کے تراجم پر کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی ایک طالب علم کی طالب حدیث کی اس برتن سے وہ پی رہا ہے جس برتن سے اللہ کے پیغمبر نے پیا اور ہونٹوں کو وہیں رکھ کر جہاں اللہ کے پیغمبر کے ہونٹ تھے اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی ایک عالم دین کی اس فضیلت میں دنیا کا کوئی طبقہ عالم کا شریک نہیں اور یہ روایت جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم اتید بقدح لبن ایک دن میں سو رہا تھا آپ نے اپنا خواب بیان کیا اکثر آپ فجر پڑھ کے کوئی خواب کوئی اہم دیکھا ہوتا صحابہ کو بیان کرتے اور بعض اوقات پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا کیونکہ خواب سے بھی علم آ سکتا ہے خواب سے بھی علم آ سکتا ہے نبی علیہ السلام کے خواب جو ہے نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے خواب ایک بشارت بھی ہو سکتا ہے بندے دیکھنے والے کے لیے یا اس کے بارے میں کسی نے دیکھی ہو تو اس لیے آپ کو شوق ہوتا ہے کوئی خواب کسی نے دیکھا ہو تو وہ ہم سنیں اور اس کی تعبیر کریں تو آج آپ خود اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور دودھ کا ایک پیالہ مجھے پیش کیا گیا فشر میں اس کو پیتا ہوں پینا شروع کیا حتیٰ انی لارا الریا یا الریا را کے فتح کے ساتھ اور را کے کسرہ کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیرابی یخرج فی ازفاری میرے ناخنوں میں سے گزر رہی یہاں سے ناخنوں سے نکل رہی اس قدر سیراب ہو یعنی سیراب ہو کر پیٹ بھر جانا یہ ایک سیرابی ہے لیکن یہ مبالغہ ہے اتنا کہ یعنی پورا جسم گویا سیراب ہو گیا اس قدر سیرابی کہ وہ سیرابی میرے ناخنوں سے ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں سے وہ نکل رہی اس قدر میں نے پیا اور رئی یا ری یہ مصدر بھی ہے اور اسم بھی ہے مصدر ہو تو سیراب ہونا اسم ہو تو سیرابی اس کا باب راویہ راویہ یروا ہوا یہ جو روایت ہے اس کا باب روا یروی ہے روا یروی ذرب یضرب اور یہ عالمہ یا روا یروی روایت اور روی یروا رین یا رین مصدر الاسم دونوں برابر ہیں فرمایا کہ سیرابی میں اپنے ناخنوں سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں لیکن دودھ کافی بچ گیا ثم آتے تو فضلی عمر بن الخطاب پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دی اور باقی دودھ انہوں نے پیا یہ آتے تو فضل ہی یہاں امام بخاری کا استدلال بچا ہوا تو ان یعنی علم اللہ کے پیغمبر کا فضل ہے اللہ کے پیغمبر کا بقیہ ہے آپ کا جھوٹ ہے اور آپ کا فضلہ ہے اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں دراصل اسی برتن سے منسلک ہیں جس برتن سے اللہ کے پیغمبر نے کھایا اور پیا اور اللہ کے پیغمبر خوب سیراب ہوئے علم سے بھر گئے اب جو لوگ جتنا علم سے بھریں گے جتنا علم کو سمیٹیں گے اتنا زیادہ ان کے لیے یہ شرف کی بات ہوگی تو یہ ایک ایسی شان ہے اس میں کوئی علماء کا اور طلباء کا شریک نہیں ہو سکتا اور اس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں جو ہے وہ اپنا وہ برتن دیا اور انہوں نے دودھ پیا اور صحابہ نے پوچھا فما اول تو یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی دودھ سے کیا مراد ہے اور میں کہ تو علم میں نے اس کی تعبیر علم سے کی اور ایک حدیث میں اول تو دین اس کی تعبیر میں نے دین سے کی اور دونوں سے مراد ایک ہی ہے کیونکہ علم دین کا علم ہے اور دین اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی کتاب و سنت کا نام ہے تو عمر ابن خطاب کی بھی اس میں شان اور فضیلت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ وہ اس خواب میں نبی السلام کے ساتھ شریک ہیں دودھ پینے میں اور یہ ان کے عالم ہونے اور ان کے ایک قوی الدین ہونے کی علامت ہے اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اشد دین اللہ یا شد امر اللہ عمر کہ اللہ کے دین میں سب سے سخت عمر ابن خطاب ان کے ان کے دین کی علم کی ایک حیبت ایک روب تھا ایک دبدبہ تھا ماں سالہ کو عمر و فجت اللہ وسلح کا شیطان فجن غیر فج عمر اللہ کا شیطان فجن غیر فج عمر جس گلی سے عمر گزر جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے یہ دین میں اشدیت کی جو ہے وہ دلیل ہے تو علم کی فضیلت یہ اللہ کے پیغمبر کا بقیہ ہے اور پھر اس کو ان علم کو دودھ سے تعبیر کیا گیا دودھ ایک فطرت ہے اور دودھ دین ہے اور خواب میں دودھ دیکھنا ایک بشارت بھی ہے جنت میں چار نہریں ہوں گی ان میں سے ایک نہر دودھ کی ہوگی بچے کی پہلی جدا دودھ ہے جو اس کے جسم کو مضبوط کرتا ہے اس کے جسم کو بڑھاتا ہے اور یہ روحانی جدا جس کو دودھ سے تعبیر کیا گیا یہ روح کی تربیت ہے یہ روح کی بالید کی اور روح کی قوت ہے یعنی بچہ اول غذا دودھ استعمال کرتا ہے جو اس کے بدن کی قوت ہے اور جو شخص اس روحانی غذا یعنی علم کو دودھ کو استعمال کرے گا تو وہ اس کی قلبی اور روحانی تربیت ہوگی اور اس کی قوت ہوگی جی۔ قال الإمام البخاري رحمه الله هذا الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عبد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج قبل اور نہیں زیادہ بہتر تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حیراب میں بھرپور ہیں اللہ کے فضل سے تو یہ معمولی سی آپ کی غلطی بھی نوٹ کی جائے گی باب الفتیہ فتیہ فتویٰ مصدر ہے یہ یفت افتاح و فتین فتیا یہ فتیا ان یعنی فعلا کے وزن پر مصادر بہت کم آتے ہیں تقیہ یا پھر رجع رحبہ لقیہ یہ چند ہیں پانچ چھ جو علماء نے ذکر کیے ان میں ایک فتیہ بھی ہے یہ مصدر یعنی فتویٰ تو یہ اسم ہے اور فتیہ مصدر اور اسم دونوں میں استعمال ہوتا ہے فتویٰ بھی فتح الفا ہے اور فتیہ بھی ضم الفا ہے باب یہ ہے کہ ایک شخص سواری پر کھڑا ہو یا سواری پر سوار ہو اس کا فتویٰ دینا درست ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس قسم کے باب قائم کر کے اور احادیث سے ان مسائل کو ثابت کر کے ہماری تربیت کر رہے ہیں ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں ہر مسئلہ حدیث سے حاصل کیا جا سکتا ہے دیکھیے ایک شخص سواری پر سوار ہو سواری کو سنبھالنا یا کھڑا ہو یہ خدشہ کے کہیں گر نہ جائے اور خاص طور پہ ازدحام ہو کیونکہ یہ سواری پر آپ نے کھڑے ہو کر فتوے دیے حج کے موقع پر ازدحام تھا وہ ایک شخص مصروف ہے بھیڑ بھاڑ اس عالم میں مفتی سے سوال کرنا جائز ہے اور مفتی کا جواب دینا درست ہے کیونکہ یہ الگ امور میں اشتغال کی نوعیت حج حج کی تھکاوٹ اور تا لوگوں کا ہجوم سواری سواری پر کھڑا ہونا یہ مختلف امور میں بندہ مشغول ہے اس موقع پر ایک شخص آ کر سوال کرے تو اس کا سوال کرنا جائز ہے یا خلاف ادب ہے اور مفتی کا جواب دینا درست ہے یا نہیں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بالکل جائز کیونکہ یہ معاملہ دین کے ایک شخص کو فوری دین میں اصلاح کی حاجت ہے اب وہ انتظار تو نہیں کرے گا کہ مفتی صاحب گھر جائیں اور چارپائی پر بیٹھیں پھر جا کر سوال کرو اس کو اسی وقت ایک طلب ہے اسی وقت سوال کرے اور مفتی اسی وقت جواب دے کیوں معاملہ دین کا ہے تاکہ کوئی شخص دین کے تعلق سے کسی غلط عمل یا سوچ کا شکار نہ ہو جائے تو باب الفتیا وہ وہ واقف الداب بتی وغیرہ کہ ایک شخص سواری پر کھڑا ہے اس کا فتویٰ دینا درست ہے یا نہیں داپا سواری اصل اس کا معنی یمشی زمین پر چلنے والی ہر چیز خب وہ چار ٹانگوں پر چلے یا دو پر چلے یا پیٹ کے بل چلے ہر چیز دابا کہلاتی ہے اور رقب اصل سواری کو بولتے ہیں جانور جیسے اونٹ کی سواری گدھے کی سواری اس راکب یرکب سے تو سواری پر ایک شخص کھڑا ہے اس کا فتوا دینا چنانچہ عبداللہ بن بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ وسلم واقف حجت کہ نبی علیہ السلام حجت الوداع میں کھڑے ہوئے تھے بے منا منا میں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ آ کر سوال کریں مسئلہ پوچھنا ہو پوچھ لیں یہاں سواری کا ذکر نہیں امام بخاری کا باب تو سواری کا ہے الوقوف الداب مگر سواری کا ذکر نہیں یہی حدیث کتاب الحج میں بھی ہے اور وہاں سواری کا ذکر وہاں سواری کا ذکر کانا اعلی نہ ہی کہاں اعلی نہ ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے حالانکہ باب قائم کیے مگر حدیث وہ ذکر کی جس میں سواری کا ذکر ہے ہی نہیں بعد بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کا امتحان لیتے اور کچھ چیزیں طلبہ پر چھوڑ دیتے کہ کچھ تم بھی کرو اب تلاش کرو دابا یا یہ سواری کے الفاظ کہاں ہیں صحیح بخاری میں یہ حدیث بہت سے مقامات پر پانچ مقامات پر اور بعض مقامات پر سواری کا ذکر ہے تو آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے سواری پر اس لیے کھڑے ہوئے تاکہ بلندی پر لوگوں کو دکھائی دے اور لوگ لوگوں کو تلاش کرنے میں دقت نہ ہو اور وہ آ کر پوچھنا چاہیں تو پوچھ لو فجا رجول ایک شخص آیا کہا لم اشعر مجھے معلوم نہ ہو سکا محسوس نہ ہو سکا فہلف تو قبل میں نے قربانی سے پہلے حلق کروا لی بال منڈوا لی یہ یوم النحر ہے اس دن کچھ اعمال انجام دینے اس کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن بہت سے کام آپ نے کرنے پہلا کام رمی جمار جمرہ کبرا پر پینکری مار دوسرا کام قربانی ترتیب یہ تیسرا کام حلق یا قصم اور پھر طواف افادہ اور سعی یہ ترتیب یہ ترتیب مستحق اللہ کے پیارے پہ عمر کی سنت مگر اس ترتیب میں اگر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو وہ جائز ہے جیسا کہ حدیث میں یہ بات وارد ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں نے سے پہلے حلق کر ہے فقال اس بہ بلا حرج میں کہ جا کر قربانی کر لوں کوئی حرج نہیں ولا حرج کوئی حج کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کہ دو معنی ایک معنی ہے کوئی گناہ نہیں لا حرج اے لا اثم تم نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا دوسرا معنی ولا وا تھا اس تقدیم و تاخیر میں کوئی کفارہ بھی نہیں یہ معنی ہم نے کہاں سے لیا کیونکہ نبی اسلام کی ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں ولم یا امر بالکفار کہ جو بھی آ رہا تھا میں نے فلاں کام سے پہلے فلاں کام کر لیا آپ فرما رہے تھے افعل بلا حرج اور ایک حدیث میں کیا الفاظ ہے ولم یا مربل بال آپ نے کفارہ یا فدیے کا حکم جو ہے وہ نہیں دیا اس لیے اس تقدیم و تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے فجا آخر دوسرا شخص آ گیا فقاد لما شعب فن ہر دقل ارمیا اس نے کہا کہ میں نے رمی سے پہلے کینکریاں مارنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی نہر اون قربان کر لی فقال ارم والا حرج فرمایا کہ جا کر رمی کر لو کوئی حرج نہیں ہے یہ یعنی کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی کفارہ نہیں فما سو نبی وسلم شعیم ادم والا اخرا اللہ قال اف والا حرج نبی علیہ السلام سے اس دن جو بھی سوال کیا گیا تقدیم و تاخیر کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ جا کے اگلا کام کر لو کوئی حرج نہیں ہے جو کام تم نے پہلے کر لیا حالانکہ بعد میں کرنا چاہیے تھا اب وہ جا کر وہ کام کر لو کوئی حرج نہیں ہے مقصود اس باب سے کیا ہے کہ ایک شخص سواری پر کھڑا ہے اس سے سوال کرنا جائز ہے بالکل جائز ہے آپ کو ضرورت ہے دین سیکھنے کی عالم سامنے موجود ہے آپ اس سے پوچھیں آپ اپنے مفتی کو ایسے موقع پر تھکا دیں کوئی حرج نہیں مفتی صاحب چل رہے ہوں کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں ہر حال میں سوال کرو کیونکہ معاملہ دین کا ہے ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بات غلط سمجھ کر غلط اس پر عمل کر لو نبی رسلام کی حدیث ہے ان نما شفا سوال ایک بیمار انسان کی شفا سوال کرنے میں اور مفتی صاحب کو اس موقع پر جواب دینا چاہیے قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج یہ باب کیا ہے باب من عجاب الفتح بے الجدی راس کوئی فتویٰ آپ سے طلب کیا گیا کہ سوال پوچھا گیا آپ اس کا جواب زبان سے نہ دیں بلکہ سر سے اشارہ کر دیں یا ہاتھ سے اشارہ کر دیں یہ درست ہے یا نہیں مثلا سوال کی نوعیت ایسی ہو آپ پوچھیں فلاں چیز جائز ہے اگر وہ جائز ہے تو آپ اس بات میں سر ہلا دیں اگر ناجائز ہے نفی میں سر ہلا دیں یہ اشارہ کافی بعض معاملات یہ امور ایسے جس میں اشارہ کفایت نہیں کرتا جیسے علماء کا اختلاف ہے اشارے سے طلاق دینا وہ نافذ ہوتی یا نہیں ہوتی بعض امور میں یہ چیز محل نظر ہے لیکن اگر اس قسم کے امور نہ ہو اور اشارہ جو ہے وہ سمجھانے کے لیے کافی ہو تو پھر وہ اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے ہاتھ سے اشارہ یا سر سے اشارہ دونوں جائز امام بخاری نے تین حدیثیں ذکر کی ہیں پہلی دو حدیثوں میں ہاتھ سے اشارہ ہے اور تیسری حدیث میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا اپنے سر کے اشارے سے تو اشارے سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے اگر وہ جواب کفایت کرنے والا اور سوال کرنے والے کو سمجھ کے لیے وہ کافی ہو تو اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے چنانچہ پہلی حدیث جو پیچھے گزری ہے اس میں مزید تھوڑی سی ایک الفاظ زائد ہیں فعما بھی فاؤتحی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور آپ سے منا کے میدان میں لوگ سوال کر رہے ہیں وہ ابھی آپ نے پڑھی تو آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے یعنی سائل نے کیا پوچھا ذبح تو قانون عربی ہے میں نے رمی سے پہلے جانور ذبح کر لی تو آپ نے لا حرج نہیں کہا بلکہ ہاتھ سے اشارہ کیا کوئی حرج نہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کوئی حرج نہیں سائل کی سمجھ کے لیے اشارہ کافی تھا دوسرا سوال حلق تو قبل کہ سے پہلے میں نے حلق کر لیا تو بھی آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کوئی حرج نہیں تو اشارے سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے جہاں سائل اس اشارے کو سمجھ سکتا ہو اور جہاں کسی قسم کا اغلاق یا کسی قسم کا اشکال نہ ہو دوسری جو حدیث وہ بھی ابھی آپ نے پڑھی جس میں علم کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے اور جہالت کے پھیل جانے کا ذکر ہے اس میں آپ نے یہ کہ یکسر الحرج حرج بڑھ جائے گا حرج حرج بڑھ جائے گا تیرا یار اللہ عمل حرج یہ حرج کیا ہے فقال ہا کا آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہاتھ کو ہلایا ہاتھ کو ہلا کر اشارہ کیا حرج کا معنی بیان کیا کہ القتل آپ بتانا چاہتے ہیں کہ حرج کا معنی قتل اب قتل کا اشارہ یہ ہے اس طرح ہاتھ سے کسی گردن پر تلوار ماری جائے یہ اس کا اشارہ تو سائل نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے آپ نے اشارہ کیا اس طرح یہ بات کافی تھی سائل کے سمجھنے کے لیے اگر وہ نہ سمجھ پاتا تو پھر پوچھتا مراجعت کرتا کہ میں سمجھا نہیں مجھے سمجھا دیا جائے تو آپ نے جو ہے اشارہ ایسا کیا جس سے وہ سمجھ گیا کہ مراد اس سے قتل اس سے مراد قتل یہ حدیث اس میں سر کے اس میں ہاتھ کے اشارے کا ذکر تو یہ دونوں حدیثیں اس میں ان میں ہاتھ کے اشارے کا ذکر ہے اسی میں امام بخاری کا شیخ مکی بن ابراہیم یہ مکی نسبت نہیں بلکہ ان کا نام ہے عام طور پہ فلاں شخص مکی ہے اس کا تعلق مکہ سے ہے یعنی عام طور پہ یہ لفظ نسبت نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر یہ اس کا نام ہے اس راوی کا نام المکی اس کا علم ہے ہمارا ایک دوست ہے مدینہ میں اس کا نام مدنی حالانکہ نسبت ہے یہ لیکن اس کا یہ علم رکھا گیا مدنی تو یہ مکی بن ابراہیم امام بخاری کے شیخ ہیں اور وہ شیخ ہیں جن کا تعلق خوراسان سے خوراسان کے علاقہ بلخ جسے ان کا تعلق تھا اور ان کو خوراسانیین میں امام بخاری کے سب سے بڑے شیخ ہونے کا شرف حاصل سب سے بڑے شیخ ہونے کا شرف حاصل اور یہ شیخ معمر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بعض حدیثیں لی ہیں اور وہ سلاسی ان کے واسطے سے وہ سلاسی یعنی ان کا واسطہ آگے ایک تابعی کا اور آگے صحابی کا تین واسطوں سے اللہ کے نبی تک پہنچ گئے اور انہوں نے سترہ تابعین سے علم لیا سترہ تابعین سے وہ جو معروف سند امام بخاری رحمہ اللہ نے سلاسی پیش کی ہے صحیح بخاری میں وہ ہے مکی بن ابراہیم عن یزید ابن ابی عبید عن سلمت ابن اقوا بس یہ تین واسطہ آگے قال رسول اللہ یہ, سلا... یہ پہلی سلاسی حدیث ہے بیس سے زائد سلاسیات صحیح بخاری موجود ہیں ان میں سے بیشتر سلاسیات مکی بن ابراہیم کے واسطے سے انہوں نے ساٹھ حج کیے ساٹھ ستین ساٹھ حج کی اور ایک شرف کی بات ان کی یہ بھی ہے کہتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کی دس سال مجاورت کی یعنی دس سال میں نے بیت اللہ کے پڑوس میں گزار دی کتنی نمازیں پڑھی اور کتنے بڑے شرف کی بات یہ ان کی عبادت اور زہد کی دلیل ایک سو چھبیس ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو چودہ میں ان کا انتقال ہوا جی قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا فيقال صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا لا أدري أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت جی یہ طویل حدیث امام بخاری کا مقصود کیا ہے کہ کسی سوال کا جواب سر کے اشارے سے بھی دیا جا سکتا چنانچہ یہ حدیث اسما ابو بکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہما ان سے یہ مروی ابو بکر صدیق ان کا خاندان بڑا با برکت اور برکت ہی برکت یہ اسما زبیر کے نکاح میں تھی اور عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے جلیل القدر صحابی اور پھر بہت بڑے محدث راوی حدیث آگے ان کے بیٹے عروا بن زبیر بہت بڑے فقیر اور محدث آگے ان کے بیٹے ہشام بن عروا تو نسل در نسل علم حدیث فقہ اس خاندان میں پھیلی ہوئی اور امت اس خاندان سے بڑی مستفید ہوئی یہ فرماتی ہے کہ اتائی تو عائشہ تھا وہ یہ تسلی کہ میں عائشہ اپنی بہن کے پاس آئی ان کے حجرے میں اور وہ نماز پڑھ رہی تھی فقول تو ماشاء الناس وہ نماز پڑھ رہی میں نے کہا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا اس وقت یہ کون سی نماز پڑھ رہے انہیں اس لیے علم ہوا کہ حجر عائشہ سے مسجد نبوی کا جو اندر حال نظر آتا تھا دیکھا کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی اللہ کے پیارے میں جماعت کرا رہے لوگ نماز پڑھ رہے یہ کون سی نماز ہے ان کو علم نہیں تھا فشاورت علسما عائشہ نے نماز ہی میں آسمان کی طرف اشارہ کر دی امام بخاری کا استدلال یعنی سوال کا جواب اشارے سے دیا الناس و قیام فقول تو سبحان اللہ لوگ قیام میں تھے میں نے کہا سبحان اللہ کل تو آیا اور میں نے سوال کیا کہ یہ کوئی نشانی ہے کوئی آیت ہے فشارت بھرا سے اپنے سر سے اشارہ کیا اس بات میں سر کو ہلا کر اے نعم کہ ہاں ایک نشانی نشانی کیا تھی یہ سورج گرن کی کسوف الشمس سورج کو گرن لگا ہوا تھا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے وہ پڑھا رہے تھے اور صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے میں بھی کھڑی ہو گئی نماز میں عائشہ کے ساتھ میں نے بھی صف بنا لی اور کھڑی ہو گئی حتیٰ جلدانی حتیٰ کہ مجھے غشی نے ڈھانپ لیا غشی بے ہوشی کو بولتے یہ ہمارا غشی خفیف ہے یعنی ہلکی پھلکی ایک بے ہوشی تھکاوٹ جیسے چکر سا آ جاتا ہے یعنی طویل قیام کی وجہ سے طویل قیام کی ایک تو شدت کی گرمی پھر کمرے میں حبس اور لمبا قیام تو میں برداشت نہ کر سکی اور مجھے ایک یعنی غشی کسی ایک کیفیت مجھ پر تاری ہوگی امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث کتاب و تہارا میں بھی بیان کی کتاب و تہارا میں اور وہاں مناسبت کیا ہے ماں بخاری کا علم ہے کہ معمولی غشی سے وضو نہیں ٹوٹتا اب نماز میں ان پر غشی تاری ہوئی لیکن ہوش و آواز قائم تھے تو غشی خفیف جو ہے یہ ناقد وضو نہیں امام بخاری پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ غشی خفیف ہے اس کا جواب اگلے جملے میں فجائل تو اسکو اعلیٰ راسلم کہ میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی سامنے پانی پڑا ہوا تھا اگر یہ غشی ثقیل ہوتی تو پانی ڈالنے کا ہوش کیسے ہوتا مانا غشی خفیف تھی تمام بخاری کا علم احادیث سے مسائل کا استخراج تو بہر کیف اس سے ثابت کیا ہوا ثابت یہ ہوا کہ سوال کا جواب اشارے سے دیا جا سکتا عائشہ صدیقہ نے دو اشارے کیے ایک آسمان کی طرف کہ سورج کو دیکھو دوسرا سر ہلا کے نفل میں یہ اشارے جائز ہیں یعنی عمل قلیل میں شمار ہوں گے عمل کثیر میں شمار نہیں ہوں گے اگر کسی کو کوئی رہنمائی کرنی ہو بلا وجہ نہیں بلا وجہ آپ اشارے کریں نہیں کسی کی رہنمائی کرنی ہو یہ رہنمائی کی سورج کی طرف اشارہ کریں کہ سورج گرہن کو دیکھو اور یہ کسوب و شمس کی نماز ہے تو یہ عمل کثیر شمار نہیں ہوگا بلکہ عمل قلیل شمار ہوگا اور یہ عمل قلیل نفل میں خاص طور پہ جائز اور پھر نماز میں اس طرح کا اشارہ بھی جائز ہے امام بخاری کا استدلال بھی انہی دو مقامات سے ہے جو باب قائم کیا اشارت الید ہاتھ سے اشارہ براس اور سر سے اشارہ تو دونوں اشارے یہاں پر ثابت ہو رہے ہیں باقی حدیث آگے طویل جس کا مفہوم یا خلاصہ یہ کہ نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے اور سورج گرن بھی ختم ہو چکا تھا فامد اللہ عز و جل علیہ علیہ نبی السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و وسنہ بیان کی اور پھر فرمایا ما مامن شعیل اریت ہو اللہ رعیت ہو فی مقامی قیامت کے تعلق سے یا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے جو کچھ میں میں نے نہیں دیکھا تھا آج میں نے وہ سب دیکھ لی اللہ نے مجھے دکھایا اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں رئی تو فی مقامی کل شعین وحد تو اس کی شرح ہو سکتی اس کی تفسیر ہو سکتی کہ آج میں نے اپنے اس مقام پر ہر وہ شے دیکھ لی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے قیامت کی ہال ناکیاں منظر اللہ نے سب دکھائے حتیٰ کہ جنت بھی دکھائی اور جہنم میں دکھائی قبورکم اور مجھ پر یہ وہی بھی اتاری گئی کہ تم سب کو قبر میں آزمایا جائے گا اور امتحان لیا جائے گا سب سے قبر میں امتحان لیا جائے گا مثلا او قریب لا ادر ادارے کا کالا یہ اسما کی شاگرد فاطمہ یا وہ بیان کرتی ہیں کہ اسما نے کون سا لفظ استعمال کیا مثل یا قریب کہ تم کو قبروں میں تمہیں تمہارا امتحان لیا جائے گا اور یہ قبروں کا فتنہ دجال کے فتنے کے مشابہ ہوگا یا اس کے قریب ہوگا مانا دجال کا فتنہ بھی بڑا شدید اور ہولناک اتنا شدید اور ہولناک ہے کہ لوگ نشانیاں دیکھیں گے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے اور کانا ہے اور نظر آ رہا ہے رب کا دعویٰ کر رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے یہ کیسا رب ہے نشانیاں دیکھ رہے اور پھر بھی اس کا انکار نہیں کر رہے اتنا ہولناک فتر بارشوں کا مالیں گے اشارے سے بارشیں برسائے گا زمین سے اناج پیدا کرے گا اور باقی دنیا میں فقر و فاقہ کی کیفیت ہو تو اس موقع پر ایمان کی استقامت بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئی حتیٰ کہ لوگ نشانیاں دیکھ رہے پھر بھی اس کا انکار نہیں کر رہے تو بڑا ہولناک فتنہ ہے اسی لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہر نماز میں فتنہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہی کر کے بتا دیا کہ تمہیں قبر میں تمہارا امتحان لیا جائے گا چنانچہ وہ امتحان کیا ہے فرشتے آئیں گے اور آ کر سوال کریں گے عام حدیث میں من نبی یہاں ایک سوال کسی یعنی من نبیوں کا اس سوال کا ذکر ان الفاظ میں ہے کہ ما علم کا بحاد الرجل اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا علم اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے کون شخص رسول اللہ اس سے لوگوں نے بڑا غلط استدلال کیا کہ اللہ کے نبی وہاں موجود ہوں گے مانا ہر جگہ حاضر نادر کیونکہ ہاضا یہ شے محسوس اور شے مبصر کے لیے جس شے کو دیکھا جا سکتا ہو اور محسوس کیا جا سکتا ہو اس کی طرف اشارہ ہادہ سے ہوتا ہے جب فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ ما علم کا بے حاضر رجل اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا علم تو مانا وہ شخص وہاں موجود ہو اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی دلیل حالانکہ یہ استدلال جہل پر قائم ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہادہ کا اشارہ لغت عرب میں شے مبصر کے لیے جس کو آیان بولتے ہیں اور غیر مبصر جو محفل ادہان فل ادان ایک ہے محفل آیان جو چیز نظر آ رہی اس کی طرف اشارہ ہادہ سے کیا جا سکتا اور ایک ہے محفل اذہان یعنی ایک چیز ذہن میں موجود ہے بات کرنے والے کے بھی اور سننے والے کے بھی دونوں کے نزدیک معروف ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے تو وہ حاضہ کے ساتھ اشارہ ہو سکتا ہے اب ان لوگوں پر محفل آیا اور محفل اذہان دونوں کا اجتباع ہو گیا یہ استضار علم پر قائم نہیں نبی اسلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا دو واقعے کہہ سکتے ہیں بعض علماء کے بیان کے مطابق یعنی ایک شخص جو مسجد نبی جھاڑو دیا کرتا تھا اور ایک واقعہ ایک عورت کا بھی جھاڑو دیا کرتی تھی نبی علیہ السلام دن کو دیکھتے ہیں وہ شخص نظر نہیں آ رہا وہ کہاں گیا صحابہ نے کہا رات وہ فوت ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا یہ سوچ کر کہ آپ کو تکلیف دیں گے آپ آرام میں ہوں گے ہم نے اس کو دفن کر دیا آپ کو علم ہی نہیں فرمایا کہ قبر بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے قبر کبھی آپ کو علم نہیں اور پھر آپ نے قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھا اگر نبی قبر میں حاضر ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث سے اس سے تو آپ کو تو علم ہی نہیں نہ اس کے فوت ہونے کا نہ قبر میں دفن ہونے کا نہ اس کے قبر کے محل کا اگر یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص مرتا ہے اور قبر میں دفن ہوتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں ما علم کا مادر رجل اور اللہ کے پیغمبر حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو تو علم ہی نہیں اس لیے محفل اعیان مراد نہیں یہاں پر ادہان ادہان ذہن کی طرف اشارہ دیکھیں ہرقل صحیح بخاری میں حدیث جب اس کے پاس اللہ کے نبی کا خط پہنچا تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا چاہیے اور پوچھا اس کی قوم کا کوئی فرد ہے یہ اتفاق ابو ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے وہاں موجود تھے وہ لائے گئے دربار میں بٹھائے گئے ہرقل نے کچھ سوال کی ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ شخص اللہ ید آؤں نبی اس میں بھی حاضر رجل کا لفظ ہے یہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس کے بارے میں مجھے معلومات چاہیے ہادہ کا لفظ تو لوگوں سے عرب میں یہ بات معروف ہے عام ہے کہ ذہن میں ایک شے موجود ہے بات کرنے والے کے بھی اور جواب دینے والے کے بھی تو ہادہ کا اشارہ اس کا تعلق ماحل آیان سے نہیں بلکہ مافل اذہان سے ہو سکتا ورنہ ماننا پڑے گا کہ ہرقل بھی اللہ کے نبی کو حاضر ناظر مانتا تھا یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خیال وہ تو ایمان ہی نہیں لایا تھا ابھی تک حاضر ناظر دور کی بات تو ایمان ہی نہیں لایا تھا یہ لغت عرب کا استعمال بالکل اس طرح ممکن اور یہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے وہ عجیب و غریب یعنی مسائل بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر حقائق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ محدت العصر حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا ہنستا ہوا ایک لطیفہ ہی سمجھے لیکن واقعہ یہ ہوا کہا کہ میرا پڑوسی میرے پاس آیا اور اگر کہا کہ رات آپ نے جس بزرگ کی زیارت کروائی ہے وہ کون ہے میں نے کہا کون بزرگ کہا رات آپ نے مجھے زیارت کروائی بھول گئے کیا کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کون بزرگ کب کرائی کس کی زیارت کہا رات آپ نے کرائی رات آپ میرے خواب میں آئے اور مجھے ساتھ لے کر گئے ایک بزرگ کے پاس اب وہ ہے خواب اور اس کو وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ سچا واقعی ایسا ہوتا ہے حالانکہ خواب اب وہ خواب خواب کو ظاہری حقائق پر قیاس کر ہیں اس طبقے کی یہ جہالت ہے اور یہ استدلال بھی اسی چہل پر تو جو مومن یا موقن ہے مومن کا مانا ایمان والا موقن کا مانا یقین والا دونوں کا ایک ایمان ہے کیونکہ یقین ایمان کا ہے ایمان اگر بغیر یقین کے ہوگا قابل قبول نہیں ہوگا اس لیے لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ہے ان المخالف کہ ایمان یقین کے ساتھ ہو جو جہل کی ضد ہو تو دونوں کا ایک ہی مراد ہے مومن یا موقن کون سا لفظ اسمان نے اختیار کیا یہ الفاظ کی امانت ہے راوی الفاظ کی امانت بیان کر اسما نے یا مومن کہا یا موقن کہا لیکن مراد ایک ہی وہ اس سوال کا جواب دے گا فرشتہ پوچھے گا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کیا علم ہے وہ جواب دے گا کیا جواب دے گا ہوا محمد الرسول اللہ جواب پر غور کیجیے انہیں کہا ہادہ محمد الرسول اللہ اگر سامنے موجود ہیں حاضر ناظر ہیں تو ہادہ کہنا چاہیے ہوا وہ اشارہ بعید کی طرف ہادہ اشارہ قریب کی طرف تو یہ جواب بھی اس جو عقیدے کی نفی کر رہے ہوا محمد الرسول اللہ جا بھائی وہ محمد ہیں رسول اللہ ہیں ہمارے پاس دلائل لے کر آئے ہدایت لے کر آئے فاجب نہ ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی اتباع کی ہوا محمد پھر تکرار وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تین بار یہ کہ فیوقال اس سے کہا جائے گا نم صالح اچھے طریقے سے سو جاؤ سونے سے مراد یہ دنیا کا سونا نہیں بلکہ سونے سے مراد راحت کے ساتھ اب یہاں پڑے رہو کوئی تمہارے لیے پریشانی نہیں کوئی تکلیف نہیں راحت اچھے طریقے سے قد علمنا ان کن تلا منہ ہمیں معلوم تھا کہ تم اس بات پر یقین رکھتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بحثت پر اور آپ کی نبوت منافق یا مرتاب مرتاب شک والا جس کو یقین نہ ہو شک والا شخص کیا کہے گا لا ادری میں نہیں جانتا لا ادری ایا ذالے کا قولت اسما اسما رضی عنہ نے منافع کا لفظ استعمال کیا یا مرتاب کا یہ ہمیں یقین سے علم نہیں ہے یہ بھی ان الفاظ کی امانت جو ہے وہ دی جا رہی ہے تاکہ الفاظ کے بیان میں امانت کا تقاضا جو ہے وہ ملحود نظر رہے اور یہ ایک فضیلت کی بات ہے کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے اللہ کما کہ میری حدیث کو سنے اس کو یاد کر لے اور جس طرح سنا اسی طرح پہنچا دے چونکہ ایک لفظ میں شک ہے دونوں الفاظ بیان کر دیے تاکہ پہنچانے کی امانت کا تقاضا پورا ہو جائے اب وہ منافق یا مرتاب کیا کہے گا لا ادری میں نہیں جانتا سمعت الناس یقولون شیئا تو میں تو لوگوں کو سنتا فلاں کیا کہہ رہے فلاں کیا کہہ رہے جو باتیں لوگ کرتے میں بھی وہی باتیں کرتا اب مجھے کچھ علم نہیں کہ وہ شخصیت کون کچھ علم نہیں یہ جواب یقین پر قائم ہے اور یقین کی اساس کتاب و سنت مانا جو کتاب و سنت کا حامل ہے جس کو یقین ہے کہ اتباع ایک ہی شخصیت کی وہی پیروی کے لائق وہ اس یقین پر کھائیں وہ جواب دے گا لیکن جس کے پاس اتباع کے بیسیوں سرے ہو فقہ میں فلاں عقیدے میں فلاں اور جناب سلسلہ فلاں تصوف میں فلاں لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں اور قبول کرتا جا وہ کیا جواب دیں گے جس کے پاس اتباع کے بیسوں مرکز ہوں وہ کیا جواب دے گا من رب تیرا رب کون اس کا جواب کون دے گا جو پوری زندگی ایک رب کی عبادت کرتا ہے اور جو شخص صبح کسی کو سلام اور شام کسی کو سلام فلاں خبر کی مجاور فلاں پر سجدہ فلاں پہ چادر چڑھانا فلاں پہ دیے جلانا اب اس کی مت ماری جائے گی کس کا نام میرے سامنے تو بہت سی سرکاریں آ رہی کراچی کی سرکار گورڈا کی سرکار پاک پتن کی سرکار اجمیر کی سرکار کس کا نام لے گا یہ مرتاب اور یہ منافق جس جس کے اندر شک کی شک بھرا ہوا یقین کس کے پاس ہے جو ایک یقین پر قائم ہو جس کو اس بات کا علم و عقیدہ ہو کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے اسی کی پوری زندگی عبادت کرتا ہے وہ بڑی سراہد سے جواب دے گا رب اللہ لیکن جس کے پاس اتباع کے اور پوجا کے بیسیوں مرکز ہوں وہ کس کا جواب دے گا شک کی شک سمیت ناس یول وہ نہ فخول تو میں تو لوگوں کو سنتا جو باتیں لوگ کرتے میں بھی وہ کرتا آج میرے پاس کوئی یقین نہیں اور کوئی جواب نہیں اسی لیے نا ہاں ہا لا ادری وہ کہے گا یہ ہائے یہ ہا یہ کلمہ تعجب ہے تعجب کرے گا کہ میں جانتا نہیں سوال بظاہر آسان ہے تیرا رب کون ہے بچوں سے پوچھ لو تیرا نبی کون فقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أبي القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالبسط غير خزايا ولا نداما قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة قال قال قال قال شعبة ربما النقير وربما المخير احفظوه وأخبروه من وراءكم اس باب کا مقصود یہ ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کر لیا اپنے شیخ سے یا کسی محدث سے اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو پیچھے اس کے اہل و عیال ہیں دوست احباب ہیں یا اپنا علاقہ اپنا وطن اپنا شہر وہاں لوٹے اور جا کر وہ علم ان کو منتقل کرے جو سما علم کا کیا اپنے شیخ سے جب اپنے علاقے میں پہنچ جائے گھر بار میں لوٹ جائے وہ علم ان تک منتقل کرے یہ اس باب کا مفاد اور اس کی اس کی مراد ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے دو حدیثوں سے اسے دلال کی ہے ایک حدیث متن میں سند کے ساتھ پیش کی اور ایک حدیث مالک بن حویرس کی معلق ترجمت الباب میں پیش کی وہ حدیث صحیح بخاری ہی میں سند کے ساتھ موجود ہے دونوں کا ایک ہی معنی ایک ہی آپ کی تلقین کہ تم یہ علم مجھ سے سن چکے اب اپنے اہل کو جا کر اس علم کی خبر دو اپنے اہل کو بیان کرو اور حقیقت یہ ہے کہ اس علم کے ساتھ یہ تین طرح کا تعلق انتہائی پر ہے بلکہ چار طرح منی حدیث کما یہ چار چیز اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے دنیا اور آخرت دنیا میں اس طرح کہ اس کو خوش کر دے چہرے چہرہ پر رونق اور تر و تازہ کب ہوگا جب دل غم سے خالی اس شخص کو کوئی غم نہ ہو اور قیامت کے دن چہرے کی تر و تازگی جنت کی نعمتوں کے ساتھ اور اللہ کے دیدار کے ساتھ تعریف فی وجوہ نظرت النعیم بڑی عظیم دعا جس کا حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق سمع منی حدیث میری ایک حدیث سن لے ایک حدیث فحافظہ ہو اس کو یاد کر لے لفظ یا معنی ہو اس کو سمجھ لے الفا الفہم اور فدا ہو کما سمے ہو پھر جیسے سنا اسی امانت کے ساتھ آگے پہنچا دے یہ چار طرح کا تعلق ہے اور یہاں اس چوتھے تعلق کی نشاندہی ہے تحریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علیہ السلام نے ترغیب دی وقتی عبد القیس کو کہ وہ ایمان اور علم جو ہے اس کو یاد کر لیں جو ایمان اور علم مجھ سے حاصل کیا ہے اسے یاد کر لیں اپنے پاس محفوظ کر لیں بے روح ممورا ہوں جو پیچھے لوگ چھوڑ کر آئے ہیں اپنے قبیلے کے لوگ اپنے اہل و عیال انہیں جا کر خبر دیں انہیں جا کر خبر دیں جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے وقال مالک ابن الحویرس مالک ابن حویرس رضی اللہ عنہ نبی السلام کے صحابی جو ان صحابہ میں شامل ہیں جو آخر میں اسلام لائے اور یہ یمن سے آئے تھے اسلام قبول کیا جب رسول اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے نو ہجری اور کچھ وقت ساتھ رہے پھر آپ نے ان کو واپس یمن بھیج دیا کہ جو تم نے علم مجھ سے لیا ہے وہ جا کر یمن میں لوگوں کو سکھاؤ اور پھر ایک سال بعد دوبارہ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دس ہجری اور گیارہ ہجری میں اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو مالک ابن حویرس ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا رف الدین نقل کیا نماز شروع کرتے ہوئے رکو جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھتے ہوئے نو ہجری میں واپس لوٹ گئے ایک سال بعد پھر آئے دس ہجری میں کہتے ہیں کہ صحابہ اور علیہ السلام نے کمبل اڑے ہوئے تھے سردی کا موسم تھا اور کمبل کے اندر ان کے ہاتھ رف الدین کے لیے حرکت کر رہے تھے دس ہجری اور گیارہ ہجری کے شروع میں ربی الاول میں آپ فوت ہوئے یہ منسوخ کب ہوئی کا لال جو منسوخ ہونے کے دعوے کرتے ہیں ان دو چار مہینوں میں اس کا منسوخ ہونا ثابت کرو یہ نبی اسلام کی دائمی سنت ہے آپ کی تیئیس سالہ زندگی میں جو نمازیں ہیں ایک رکعت بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے وہ ایک رکعت رف الدین کے بغیر ادا کی تو یہ حدیث امام بخاری کے شیخ محمد بشار سے مروی یہ حدیث صحیح بخاری میں دس مقام پر مضبوط امام بخاری نے دس مختلف باب قائم کر کے اس حدیث سے مختلف مسائل کا استعمال کیا ہے اور ہر جگہ مختلف شیوخ ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ ماں بخیر رحمہ اللہ یعنی کثیر الاسانید تھے بے شمار کثیر العلم تھے دس جگہ یہ حدیث بیان کی ہے مختلف مسائل کا استعمال کرنے کے لیے اور ہر جگہ مختلف شیخ سے یہ حدیث نقل کی اور اس کے راوی عبداللہ بن عباس اور ابن عباس کے شاگرد ابو جمرہ جن کا نام نصر بن عمران البصری ابن عباس نے حدیث کیوں بیان کی یہ ابو جمرہ ابن عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجھے اپنی چارپائی پر ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور میں ابن عباس کا ترجمہ کیا کرتا تھا بعض وقت ایسے لوگ آ جاتے جن بس عربی فہم نہیں تو میں ان کی زبان میں ابن عباس کی باتیں آگے منتقل کرتا تھا یہی کن تو بین ابن عباس و بین الناس کہ ابن عباس اور لوگوں کے بیچ میں مترجم کا کام کرتا تھا اور آپ کا علم سننے والوں کی زبان میں ان تک منتقل کرتا تھا تو اس دوران ایک عورت آ گئی اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مٹکا ہے اور اس میں میں پھل جو ہے وہ ڈالتی ہوں اور پانی سے پھر بھر کے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس کو نبیز بولتے ہیں نبیز تیار کرتی ہوں اور اس کو پیتی ہوں تب عبداللہ بن عباس نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا حدیث کیا ہے ان وفد عبد القیس اطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس وفد یہ وافد کی جمع وافد وفد اس قافلے کو بولتے ہیں جو شاہی مہمان ہوں شاہی مہمان یا قوم کے سردار کا مہمان یہ عبد القیس نبی کے مہمان تھے اور بڑے محترم تھے رسول اللہ وسلم ان کے آنے سے قبل بتا دیا تھا سیت اللہ سیت اللہ الوجہ رق بن خیر و اہل المشرق اس سائڈ سے ایک قافلہ آنے والا یہ قافلہ اہل مشرق میں سب سے بہترین لوگوں کا قافلہ مشرق کی طرف جتنے لوگ ہیں مسلمان ان سب میں بہترین یہ قافلہ یہ اس قافلے کے محترم ہونے کی دلیل اور یہ قافلہ عبد القیس کا قبیلہ یہ عام الفتح آیا تھا یعنی اس سال جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کی فتح مکہ سے قبل یہ قافلہ آیا تھا اسلام قبول کر چکے تھے اسلام قبول کیسے کیا دراصل اس قافلے کے کچھ لوگ نبی علیہ السلام سے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا دین سمجھا اور قبول کیا اور ایک تحریر نبی علیہ السلام کی اپنی قوم کے پاس لے اور وہ تحریر اپنی قوم کو دکھائی پوری قوم نے اس تحریر کو دیکھا اور پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا فرمایا کہ من اب القوم پوچھا یہ کون وفد ہے یا کون سی قوم ہے رابی کو شک ہے شوبا کو یہ شک ہے کہ آپ نے وفد کا استعمال کیا یہ قوم کا مانا دونوں کا ایک ہے ربیع ہے انہوں نے کہا کہ ہم ربیع ہے ہمارا قبیلہ ربیع ہے اس کی امشاخ ہے فقال مرحبا بالقوم او بالوفد فرما کہ اس قوم کے وفد کو مرحبا خوش آمدید مرحبا رحبن سے ماخوذ ہے جس معنی مانا کو شادگی صادفتم رحبا جس کا منصوب ہونا مفعولیت کی بنا پر کہ تم کشادگی کو پہنچے یا سب تم رحبا کہ وسعت قلبی وسعت صدر وسعت مہمان نوازی وسعت استقبال تم ان تمام چیزوں کو ہماری طرف سے پاؤ گے آپ نے استقبال کیا اس وقت کا غیر خدایا بلا ندامہ اس حال میں کہ نہ خدایا اور نہ ندامہ خزایا خزیان کی جمع اور خزیان کا معنی ذلت رسوائی کہ تمہارے اندر ذلت اور رسوائی نہیں بلکہ تم وہ لوگ ہو جن کا اسلام قبول کرنا بخوشی تھا برضا اور رغبت تھا کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا جنگ کے بعد مار کھانے کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا جزیہ ادا کرنے کے بعد تو انہوں نے کچھ ذلت یا کچھ ایسا معاملہ سہا جو اس اکرام کہ منافی ہے جو تمہارے پاس ہے غیر خدایا اس کا تعلق ماضی سے کہ تمہارا اسلام قبول کرنا انتہائی خوشی اور رغبت اور رضا پر تھا اور تمہارا جو ہے وہ آنا اور تمہارا معاملہ ذلت پر قائم نہیں یہ خدیان کی جمع نہ تم کبھی قیدی بنے بلکہ تم آزاد رہے اور تم نے خوشی سے اسلام قبول کیا یہ غیر خدایا کی تفسیر ہے ولا بلاندان اور نہ تمہیں کوئی ندامت لاحق ہے ندامت پشیمانی وہ بھی تمہیں لاحق نہیں اس کا تعلق مستقبل سے نداما کا تعلق مستقبل سے نداما کو عدل قیاس نہیں ہے بلکہ نادمین نادم کی جمع ہے نادم کی جمع ندامہ نہیں بلکہ نادمین تو یہاں ندامہ کیوں استعمال ہوا اس کو اتباع بولتے ہیں ما قبل کی اتباع پیچھے خزایا کا استعمال ہے اسی وزن پر نادمین کو ندامہ بنا لیا گیا اور یہ قلب جو یہ تبدیلی لغت عرب میں گاہے بگاہے آپ کو ملے گی تو اصل تھا غیر خزایا ولا نادمین کہ تمہارا آنا ذلت پر نہیں اور نہ ندامت پر ہے تو اس کو ندامہ خزایا کے وزن پر اس کو کر لیا گیا اس کو اتباع اتباع ماقبل اس کو کہا جاتا ہے تو اصل یہ نادمین ہے نادم کی جمع تو ندامت نہیں اس کا تعلق مستقبل سے مانا تمہارا انجام جو ہے وہ ندامت پر قائم نہیں ہوگا تم خوش ہی خوش ہو گئے کیونکہ تم نے بردار رغبت اسلام قبول کیا اب اسلام سمجھنے آئے اور تم پھر اس کو قبول کرو گے اپنے اہل کو خبر دو گے اس پر عمل کرو گے تمہارا یہ سارا معاملہ کامیابی پر قائم یہ ولا ندامہ جس کا تعلق مستقبل سے ہے یہ بشارت اس وفد عبد القیض کے لیے نبی اسلام کی طرف سے انہوں نے کہا کہ اندا نہ اتھی کا ہم بڑی دور سے آپ کے پاس آئے ہیں شکت بعیدہ یہ بحرین کا علاقہ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے نا کہ پہلا جمعہ عبد القیض کی بستی جواسا میں قائم ہوا بحرین کے قریب تو بعید ہے ہم دور سے لمبا سفر ہم طے کر کے آئے ہیں بحرین کے محل میں اختلاف لیکن میں بعید ہے دور دراز علاقے سے آئے ہیں ہم طلب علم کے لیے وہ بین کا حاضر ہے کفار مدر ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ کفار مدر کا حائل ہے ہم اگر اپنے گھروں سے نکلیں تو یہ کافر ہمیں تنگ کرتے ہیں ہم پر حملہ کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں ہم ہر وقت نہیں آ سکتے ہم گھروں سے باہر نکلنے کے لیے حرمت والے مہینوں کا قصد کرتے ہیں کیونکہ حرمت کے مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے ہیں حرمت کے مہینے چار متوالی ہیں اور ایک الگ ہے تو حرمت کے مہینوں کا سب احترام کرتے تھے ان مہینوں میں قافلے نہیں لوٹتے تھے حملہ نہیں کرتے تھے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے چونکہ ان مہینوں میں قافلے محفوظ ہوتے ہیں تو ہم اسی انہی مہینوں میں آ سکتے ہیں اور عام آپ کے پاس نہیں آ سکتے تو ہمارا آنا پڑا ہم ایک تو ہر وقت نہیں آ سکتے ان مہینوں میں آ پاتے اور دوسرا ہم نے آ کر واپس لوٹنا بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ انہی مہینوں کے اندر اندر ہم لوٹ جائیں تاکہ آتے جاتے ہوئے ہمارا قافلہ محفوظ رہے اور یہ رجب جو ہے یہ مضر کی طرف منسوب ہے رجب و مضر ایک حدیث میں کہ رجب کا حرمت والا ہونا یہ مضر کی طرف سے مدر کی طرف سے نہیں لیکن چونکہ اہل مدر زیادہ رجب کا احترام کرتے تھے یعنی سارے مہینے حرمت والے ان کے نزدیک محترم تھے حرام تھے لیکن رجب کچھ زیادہ ہی تھا اس لیے رجب کو مدر کی طرف منسوخ کر دیا گیا بدا نسطی و ناطیہ کا اللہ فی شاہ حرام ہم حرمت والے والے مہینے میں آ سکتے ہیں عام دنوں میں نہیں آ سکتے فمر نام امر نخبر بہم مرانا ندخل جنا تو ہمیں آپ کچھ حکم دیں کچھ قول فصل بتائیں ہمیں فیصلہ کن چیزیں بالکل واضح دو ٹوک تاکہ ہم ایک بڑا بھرپور علم نافع آپ سے لیں ہمیں فائدہ ہو اور اپنی قوم کو جا کر بھی وہ علم بیان ہوں بے اربا بنا عربا رسود وسلم نے چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے روکا پہلی چیز اس کا حکم دیا وہ ایمان باللہ ہے ایمان باللہ وحدہ اسے ایک اللہ پر ایمان لانا جو توحید کے سارے تقاضے توحید الوحیت توحید توحید ربوبیت و صفات ان تمام تقاضوں کے ساتھ اس ایک اللہ پر ایمان لانا فرمایا کہ حل تضرون عمل ایمان و وحدہ کیا تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں زیادہ جانتے ہیں علم کو منسوب کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ منسوب کر سکتے ہیں امور شرعیہ امور دینیا اللہ کی طرف اس لیے کہ اللہ ہر چیز جاننے والا رسول کی طرف اس لیے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ آپ کے پاس آتی آپ کے پاس علم ہوگا منسوب کر سکتے امور شرعیہ امور قدریہ کونیا ہمیں نہیں جو تقدیر کے مسئلہ آپ سے کوئی پوچھے بارش کب ہوگی تو آپ صرف کہیں گے اللہ عالم اب نہیں کہیں گے اللہ و رسول عالم تو یہ جملہ اس کی تقسیم ہے امور شرعیہ میں یہ جملہ ادا ہو سکتا ہے اور علم کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف کر سکتے ہیں مگر امور قدریہ و کونیا میں یہ نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہیں کر سکتے کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کے سارے امور کا جو غیب ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی تفسیر یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ ون محمد رسول اللہ بھائی خام الصلاح بھائی تھا الزکا بسوم رمضان لا الہ الا اللہ کی گواہی اور محمد رسول اللہ کی گواہی یہ ایک چیز نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا اور رمضان کی روزے رکھنا یہ چار چیزیں ہوں گی وہ آپ نے جو فرمایا کہ چار چیزوں کا حکم دیا اس کا تعلق یہ چار چیزوں کو یہ چار کا عدد جو ہے یہ ایمان کے اجزاء کے طور پر ہے ورنہ آپ نے ان چار چیزوں کو ایمان کی تفسیر کے طور پر بیان کیا رابی کا مقصود کیا ہے چار چیزوں کا حکم دیا مانا یہ چار چیزیں اجزاء کے طور پر ایک حقیقت جو ایمان ہے اس کے یہ اجزاء ہے تو جو میں عرب ہے اشارہ ان اجزاء کی طرف اس لیے کوئی اشکال نہیں لیکن پانچویں چیز ایک اور آگے وہ تو عید الخب سمیت کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ تم نے ادا کرنا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے مجاہدے میں تقسیم نہیں ہوگا یہ پانچ چیزیں ہوگی مگر یہ پانچ نہیں ہیں چار ہیں بعض علماء نے خمس کو چونکہ اس کا تعلق انفاق سے ہے اس کو زکوٰۃ سے جوڑا زکوٰۃ بھی انفاق ہے اور خمس کی ادائیگی بھی انفاق ہے کہتا جی دونوں چیزیں ایک ہی ہو سکتی ہیں یا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کا اضافہ کیا جب یہ آپ کو اس چیز کا علم ہوا کہ ان کا ان کے پڑوس میں مضر قبیلہ ان سے ان کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں جنگوں میں یقیناً مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے تو آپ نے الگ سے یہ حکم بیان فرما دیا یعنی ایک مفتی ایک علم دینے کا فائدہ کرے کہ میں آپ کو چار چیزیں بتاؤں گا دوران گفتگو اس کے ذہن میں ایک پانچویں چیز بھی آ گئی اگر وہ بتا دے تو وہ اس جو پہلی جو پہلا مقدمہ ہے یہ پہلی خبر ہے اس کے منافی نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بول دی کہا تھا چار اور پانچ بتا دی نہیں یہ تو اخلاص اور خیر خواہی ہے کہ آپ نے ایک اور اضافی علم جو ہے وہ دے دی بلہ اربع اور چار چیزوں سے روکا اصل میں وہ چار برتن تھے جس میں عرب نبیز بناتے اور اس کو شراب کے طور پر استعمال کرتے جاہلیت میں یہ برتن معروف تھے دبا یا دبا اور ہنتم مظفت نقیر یا مقیر یہ چار طرح کے برتن یہ چار چار طرح کے مٹکے تھے دبا یا دبا جو بڑا ایک کدو ہوتا ہے اس کو اندر سے کھود لینا اور اس کے اندر پھل اور پانی بھر کے اس کو زمین میں کچھ وقت کے لیے دبا دینا دفن کر دینا پھر اس کو نکالتے تھے اس میں ایک نشہ پیدا ہو جاتا وہ شراب بن جاتی اور اس کو شراب کے طور پر جاہلیت میں استعمال کیا جاتا تھا اور ایک ہنتم ہنتم بھی ایک مخصوص مٹکا ہے کچھ علماء نے تفسیر کیا جرت الخضرا یہ سبز رنگ کا مٹکا کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مٹی بالوں اور خون کو مکس کر کے یہ بنایا جاتا تھا اصل مٹی اس کا بنیادی جوہر تھا اور اس مٹی میں خون اور بال بھی ساتھ شامل کر کے اور ہرا رنگ کر کے تاکہ وہ پہچانا جا سکے کہ یہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ پھل وغیرہ ڈال کے انگور یا کھجور اور پانی سے بھر کر اس کو زمین میں دبا دیا کرتے تھے اور یہ بھی شراب کے طور پہ استعمال ہوتا مزفت مزفت بھی ایک برتن یہ المتلی بالقار کسی بھی چیز کا برتن اور اس پر تارکول مل دی جائے اس پر تارکول مل دی جائے یہ مزفت کہلاتا ہے اور نقیر یہ کھجور کے تنے کا ایک حصہ لے لیا جائے اور اس کو اندر سے کھودا جائے تاکہ ایک برتن کی شکل بن جائے اس میں بھی لوگ کھجور وغیرہ ڈال کے اس میں شراب تیار کیا کرتے تھے چونکہ یہ چاروں برتن اس دور میں معروف تھے اور بطور شراب استعمال ہوتے تھے رسول اللہ سب نے انہیں یہ تعلیم دی ان میں سے کوئی برتن آپ نے استعمال نہیں کرنا مسئلے کی دو نوعیت ایک استعمال اس لیے نہیں کرنا کہ یہ برتن شراب کے لیے استعمال ہوتا تو شراب استعمال نہیں شراب حرام دوسری نوعیت یہ ہے کہ آپ شراب نہ بھی بنائیں مطلق نبیز مقصود شراب بنتی ہے اس برتن کو دبا دو کچھ وقت کے لیے دو دن تین دن لیکن آپ نے اگر یعنی کم وقت رکھا اس کو مثلا دس گھنٹے بارہ گھنٹے اتنے عرصے میں اس میں نشہ پیدا نہیں ہوتا اس کو نبیز کہا جاتا ہے تو آپ اس کو نبیز کے طور پہ استعمال کریں لیکن پھر بھی جب آپ یہ برتن لوگ دیکھیں گے کہ فلاں شخص ہنتم استعمال کر رہے برتن فلاں مخیر استعمال کر رہے ہیں فلاں مظفت استعمال کر رہے تو ذہن اس جاہلی برتن کی طرف جائے گا اس تشبہ کی بنا پر اس اس گن گمراہی کے عام ہونے کا اندیش ہے اس لیے اس فتنے کا آپ نے سد کر دیا کہ اس برتن کو استعمال ہی نہیں کر رہے نہ شراب کے لیے نہ نویز کے لیے اس کو استعمال ہی نہیں کر لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے بعد میں آپ نے اجازت دے دی جب جو ہے وہ لوگوں کا عمل پختہ ہو گیا اور لوگ دین پر سختی سے قائم ہو گئے تو آپ نے فرمایا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے فن تھا بزو فی کل کلے جو بلا تشرب و مسکر فرمایا کہ ہر برتن میں تم پی سکتے ہو ہر برتن کو استعمال کر سکتے ہو اور نبیز بنا سکتے ہو بس ایک چیز کا خیال رکھو بلا تشرب و مسکرا نشے والی مشروب آپ نے استعمال نہیں کرنا اب ممانت نشے کی ہے سکر کی ہے برتن کی نہیں یہ برتن استعمال ہو سکتے ہیں لیکن نبیز کے طور پر نہ کہ شراب کے طور پر اور آپ نے جو آخری جو بات آپ نے فرمائی وہ کیا تھی احفاظ ہو واقف پہ روم کو ہو کہ اس علم کو تم یاد کر لو اور پیچھے جو لوگ ہیں تمہارے قبیلے کے اہل ویال دوست احباب ان سب کو جا کر یہ علم بیان کرو ان سب کو بتاؤ یہ امام بخاری کا استدرال تو علم جو ہے ایک ایسی چیز ہے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ اس کو آگے بیان کرو اور خاص طور پہ اس علم کی اگر لوگوں کو حاجت ہے اور آپ اس کو چھپا کر بیٹھ جائیں تو اللہ کے نبی کی وعید موجود ہے من کا تمہ علم الجم یوم القیام بر جام مینار جو علم کو چھپائے گا قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی لغام جو ہے وہ ڈال دی جائے گی بلیاز بلّہ تعالیٰ جی قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره یہ باب ہے اگر ایک شخص پر کوئی اہم مسئلہ نازل ہو چکا ہے اس کے تعلق سے کوئی اہم مسئلہ کوئی اس کو درپیش ہو گیا کوئی بات ہو گئی کوئی شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ اس پر نازل ہو گیا وہ کسی چیز میں مبتلا ہو گیا کوئی مشکل یا کوئی تکلیف یا کوئی اور معاملہ اور اس کو اس تعلق سے علم کی ضرورت مسئلہ اس کو معلوم کرنا ہے کہ اس کا کیا حکم تو وہ فوری طور پر اس کا علم حاصل کرے اور اس میں یا سستی نہ برتے اگر اس علم کے لیے اس کو جانا بھی پڑتا ہے سفر کر کے تو جائے المسلۃ کو اچانک مسلط ہونے والی تکلیف جس کا شرعی حکم اس کو معلوم نہیں ہے یا اس کی وضاحت اس کے پاس نہیں ہے تو اس شرعی حکم کو معلوم کرنے کے لیے وہ فوری کسی عالم کے پاس کسی محدث کے پاس جائے یہ اس کی ضرورت ہے تعلق اس کا دین سے ہے تو اس کے لیے وہ سفر کرے مسئلہ کیا ہے یہ عبداللہ بن ملائکہ یہ عبداللہ بن ابھی ملائکہ ہے ابن ابھی ملائکہ مشہور تابعی تھے ابھی یہاں رہ گیا ہے عبداللہ بن ابھی ملائکہ اسی پر اس حدیث کی سند کا جو ہے وہ مدار ہے اور یہ بیان کرتے ہیں اقبا بن حارث صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ لوگوں کو اشکال ہے کہ کچھ محدثین یہ صراحت کرتے ہیں کہ ابن بھی ملیکہ کا اقبا سے سماع ثابت نہیں اور یہ حدیث بھی ان سے مروی یہ اشکال بعض لوگوں نے وارد کیا ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلب یہ ہے کہ اقبا سے اس کا سما ثابت چنانچہ یہی کتاب اور نکاح ہمیں اس میں عبداللہ بن حارث حد ہیں تو حد کے سیغے سے سما ثابت ہو گیا اور جو اشکال بعض علماء کے قول سے پیدا ہو رہا ہے وہ بحمد اللہ رفا ہو گیا تو سما کی تصریح بحمد اللہ موجود ہے تو اقبا بن حارث نے ایک عورت سے شادی کی یہ عورت ابو احاب کی بیٹی ہے اس کا نام تھا غنیہ اس کا نام تھا غنیہ ام یحییٰ اس کی کنیت تھی ابو احاب کی بیٹی ابو احاب بن عزیز نکاح ہو گیا شادی ہو گئی اب یہ میاں بیوی اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں فاتح تو عمرہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا کہ انی قد عرض ہے تو اقبا کہ میں نے اقبا اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا تم تو آپس میں رضائی بھائی بہن تم تو بھائی بہن تمہاری شادی تم نے کیسے نکاح کر لی مسئلہ نازل ہوا اس میں اور مسئلہ تو نازل ہے ایک مشکل آن پڑی فقاد اور اقبا اقبا نے پہلے کہا علم اللہ کی عرض مجھے علم نہیں ہے کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مرزیا کسی بچے کو کسی مرزیا کے سپرد کیا جاتا تو اس کو لکھا جاتا تھا کہ فلاں بچے نے فلاں عورت کا دودھ بھی ہے دو ہفتے چار ہفتے دو مہینے سال اس کی مدت تحریر ہوتی تاکہ آگے چل کے کوئی اشتباہ نہ ہو انصاب کا اختلاف نہ ہو لیکن ممکن ہے یہاں ایسی کوئی تحریر گھر میں نہ ہو اخبا نے کہا مجھے اس کا علم نہیں اگر ہوتا تو گھر میں ایسی کوئی تحریر ہوتی کہ میرے بزرگ مجھے بتاتے لیکن مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں بلا اخبار تھے نہیں اور تم نے مجھے پہلے خبر کیوں نہیں دی اب نکاح ہو چکا اب آ کر بتا رہی اب نکاح ہو چکا اب بتا رہی چنانچہ یہ مسئلہ قائم ہو گیا مسلط ہو گیا اب یہ نہیں کہ اس میں انتظار کریں سستی یا کوئی کوتا ہی کا ارتکاب کرے فراقی بلا رسول اللہ اقبا بن حارث سوار ہوئے مانت اللہ کے نبی دور تھے یہ کسی اور مقام پر تھے سوار ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے اسی وقت بلا توقف یہ نہیں کہا ابھی تو ارمان بھی پورے نہیں ہوئے نہیں فور نبی علیہ السلام سے سوال کیا فقال رسول اللہ علیہ وسلم کئی وقت خیر حکمہ جب یہ کہہ دیا گیا جب ایک عورت نے یہ گواہی دے دی کہ وہ تمہاری مرزیا ہے تمہیں اس نے دودھ پلایا تو اب کیا ہو سکتا اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ شہادت حق ہے فارقا اخبا اخبا نے اس کو طلاق دے دی منع ہے غیر اور اس عورت نے کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لی اس کا نام زوریب زوریب تھا زوئے زوئے کے کے ساتھ ساتھ آخر میں با اس عورت نے زوریب نامی شخص سے شادی کر لی اس سے بعد علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے ان امور کے تعلق سے جن کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے جیسے رضاعت ہے اس کا تعلق جو کہ خواتین سے ہوتا ہے اور یہ مسلک ابن عباس کا حسن بصری کا بن کا احمد بن حنبل کا کہ ایک عورت کی گواہی ان امور میں چل سکتی ہاں ان علماء نے بطور اطمینان کے قسم کی شرط لگائی ہے کہ اگر اس قسم کی گواہی دے اکیلی عورت تو اس سے قسم لے لیجیے بعض علماء نے اس گواہی کو جو قبول کیا گیا اس کو ورع پر معمول کیا تخوا پر نہ کہ تحریم پر لیکن نبی علیہ السلام نے گواہی قبول کی اور یہ حکم طلاق کا نافذ ہو گیا جی یہاں کچھ علماء کو مغالطہ ہوا کہ کوئی مسئلہ نازل ہوا اس کے لیے پوچھنے کے لیے سفر کرنا کہ یہ باقی پیچھے گزر چکے اور رحلا فی طلب العلم کہ طلب علم میں سفر کرنا یہ تکرار ہے کچھ لوگوں کو یہ تکرار نظر آتا لیکن یہ تکرار نہیں ہے پیچھے یہ باپ گزر چکے طلب علم کے لیے سفر کرنا جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو سفر کر کے خضر کے پاس گئے تھے یہاں بھی سفر ہی ہے لیکن نوعیت میں فرق ہے ایک ہے سفر کرنا عموم علم کے لیے عام علم حاصل کرنے کے لیے مخصوص علم کے لیے ایک ہے سفر کرنا کسی مخصوص علم کے لیے ایک مصیبت آپ پر نازل ہو چکی اس مسئلے کے حل کے لیے آپ سفر کر کے جائیں اپنے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے تو پیچھے جو باب قائم ہوا اس میں سفر کا ذکر ہے وہ عموم علم کے لیے ہے اور یہ جو باب قائم ہوا اس میں مخصوص مسئلے کے لیے جو آپ پر ایک چیز نادل ہو گئی اس کے حل کے لیے آپ فوری سفر اختیار کریں قال البخاري رحمه الله باب التناوب في العلم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أتمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر تناوب في العلم یعنی علم طلب کرنے میں باری مقرر کرنا باری سے مراد یہ کہ کوئی آپ کا دوست ہو پڑوسی ہو اس کے ساتھ آپ طے کر لیں کہ ایک دن عالم کے پاس تم جاؤ اس دن کا علم لے کر میرے پاس آؤ اور مجھے آ کر پڑھاؤ اور بیان کرو اگلے دن میں جاؤں گا اور جو علم ہوگا تمہیں آ کر بتاؤں گا تاکہ جس دن تم جاؤ اس دن میں اپنے کاروبار کو دیکھ لوں اور جس دن میں جاؤں اس دن تم اپنے کاروبار کو دیکھ لو یہ ہے تناؤ بعد نوبہ کہ آپ باری باری طلب علم کے لیے جائیں اپنے کسی دوست کے ساتھ آپ عہد کر لیں ایک طے کر لیں ایک دن آپ جائیں ایک دن میں جائیں چنانچہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ان کا نام تھا اتبان ابن مالک انصاری تھے وہ ان کا پڑوسی تھا ان کے ساتھ یہ نوبہ طے کر کے باری ایک دن میں جاؤں گا تم اپنے کاروبار اپنا مال مویشی دیکھو اپنے باغ کو دیکھو اگلے دن جو ہے وہ تم جاؤ اور اس دن میں اپنا کاروبار دیکھو یہ اس حدیث کا مقصود ہے امام بخاری کے باب کا مقصود ہے یہ جائز ہے یا نہیں بالکل جائز اس کا معنی یہ کہ ایک انسان دو چیزوں کو جمع کرے ایک طلب معاش دوسرا طلب علم تو یہ بات شرعی مقاصد کے خلاف نہیں کیونکہ طلب علم کے مقصد فوت نہیں ہو رہے جو علم آپ کے نہ جانے سے رہ جائے گا وہ آپ کا دوست پڑوسی لے کر آئے گا جو اللہ کی وحی اس دن اتری ہوتی وہ سن کر آتے اور آ کر بتاتے تو یہ ہے دو چیزوں کو جمع کرنا طلب علم اور طلب معاش اور یہ بالکل دونوں چیزیں شریعت کے مقاصد کے مطابق ہیں اور بلکہ ایک شخص اگر صرف طلب معاش میں مصروف ہو جائے اور طلب علم چھوڑ دے کیونکہ رویہ اس کا مضموم ہوگا قابل مذمت ہوگا نہیں اس علم کو وقت دو اس کی کوئی بھی ترتیب ہو سکتی لیکن یہ بہترین ترتیب ہے کہ باری مقرر کر لی جائے ایک دن آپ کا دوست ہے اور علم لے کر آئے اور آپ کو سنا دیں اور آپ کاروبار دیکھ لیں دوسرے دن آپ جائیں علم لے کر آئیں اپنے دوست تک پہنچا دیں تاکہ وہ کاروبار دیکھیں بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو خبر واحد کی حجیت میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور یہ حدیث بڑی سری ہے خبر واحد کی حجیت کو کیونکہ ایک شخص نے یعنی عمر ایک دن جاتے علم لیتے اور اپنے دوست کو بتاتے خبر واحد دوسرے دن پڑوس ہی جاتا علم لے کر آتا اور جناب عمر کو بتاتا یعنی واحد ایک شخص جا رہا ہے علم لے کر آ رہا ہے اپنے ساتھی کو بتا رہا ہے تو یہ خبر واحد کی حجیت کی بڑی سری اور قوی بحمد اللہ دلیل ہے چنانچہ قصہ یہاں پر یہ ہے ایک دن اس کی باری تھی اطبان بن مالک جو جناب عمر کا پڑوسی تھا علم لینے گیا وہ رات کو آیا بڑا گھبرایا ہوا آ کر زور سے جناب عمر کے دروازے پہ دستک دی عمر بھی پریشان ہو کہ کیا معاملہ تو جب دروازہ کھولا سامنے زبان کھڑا اور کہا کہ امر آج ایک بڑا ہولناک معاملہ مدینہ میں پیش آیا یہاں اختصار ہے چنانچہ معاملہ یہ اس نے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی عمر بڑا پریشان ہو گیا پریشانی اس حادثے کے تعلق سے بھی اور خاص پریشانی یہ کہ حفصہ آپ کی بیٹی اللہ کے نبی کی بیوی ام المومنین تھی ان کو بھی طلاق ہو گئی تو باپ تو پریشان ہوتا ہے پر جناب عمر رضی اللہ عنہ صبح ہوتے ہی اپنے کپڑے جو پہننے تھے وہ آپ نے پہنے اور مدینہ منورہ جو شہر وہاں پہنچ گئے کیونکہ گھر آپ کا اوالی مدینہ میں تھا اوالی مدینہ مدینہ شہر سے تین چار میل کے فاصلے پر تھی مدینہ پہنچ گئے لوگ بھی گھبرائے ہوئے پریشان مسجد میں جمع ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اوپر کے کمرے میں لیٹے ہوئے اور کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے لوگ بھی پریشان معاملہ بڑا عجیب اور پریشان کن پیش آ چکا اور لوگوں میں یہی بات پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے طلاق دے دی بن خطاب عنہ نے اس کی خود تحقیق کرنا چاہیے دربان سے کہا کہ جا کر بتاؤ کہ دروازے پر عمر ہے آپ کو اجازت مل گئی آپ نے پہلا سوال یہی کیا نسا کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی فرمایا کہ نہیں طلاق طلاق نہیں نہیں دی دی آپ نے الا کیا تھا الا کا مانا قسم کھا لی تھی ایک مہینہ قریب نہ جانے کی اس کو الا کہ یہ طلاق نہیں لوگوں نے ایک چیز یعنی غلط سنی یا سمجھی سمجھا کہ طلاق دے دی جناب عمر نے اس کی تحقیق کی اور حقیقت یہ ہے کہ مکمل تحقیق کے بغیر کوئی بات آگے نشر نہیں کرنی چاہیے اور آج کے دور میں یہ بغیر تحقیق کے بغیر اور تصبد کے باتیں اور خبریں پھیلتی ہیں میڈیا خاص طور پہ اس میں پیش پیش ہے جو کہ انتہائی ایک شر ہے شر کو پھیلانے کے مترادف ہے یہ قصہ لیکن اس سے استدلال کیا ہے باری مقرر کرنا تو علم میں باری مقرر کرنا جائز ہے جس طرح جناب عمر نے باری مقرر کی تھی جی قال الإمام البخاري رحمه الله رحمة الناس عباب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره حدثنا محمد بن تكين قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة أحسنت بارك باب الغضب في الموعظة والتعليم ادار آما یکرا کہ شیخ اگر نصیحت میں یا تعلیم دیتے ہوئے اپنے طلبہ میں کوئی چیز ایسی دیکھتا ہے جو اس کو ناگوار لگتی ہے اس پر غصے میں آ جانا غضب کا شکار ہو جانا جائز ہے پھر اسی غضب میں وہ علم کو بیان کرے علم کو موقوف نہ کرے اسی غصے کی کیفیت ہی میں وہ علم دے رہا ہے یہ درست ہے اصل میں مسئلے کی اساس یہ نبی السلام کی حدیث ہے لا یق بین نہیں نے بابو قدبان کہ قاضی یا حاکم دو لوگوں کے بیچ میں غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے مسئلے کا اصل ماں رحمہ اللہ اسی حدیث کے پیش نظر یہ باب قائم کر رہے ہیں کہ ایک شخص کا علم دیتے ہوئے کسی بنا پر غصے میں آ جانا پھر اسی غصے میں وہ علم آگے دے رہا بیان کر رہا ہے یہ درست ہے دو صورتیں ہیں ایک ہے نصیحت اور ایک ہے فیصلہ وہ جو قضا حکم حکم علا شہر حکم والا شخص فیصلہ فیصلہ دیتے ہوئے قاضی کو ہدایت دی گئی ہے غصے میں فیصلہ نہ دے غصے میں فیصلہ صادر نہ کرے کیونکہ فیصلے کا نتاج تنگ ایک ہے نصیحت دے رہے علم دے رہا ہے اس میں اگر غصے میں آ جاتا ہے تو غصے کی حالت میں علم دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں دونوں مسئلوں میں فرق ہے یہاں جو چیز بیان ہوئی حدیث میں وہ یہ ہے ابو مسعود انصاری رضی الن بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے علیہ السلام سے آ کر عرض کیا لا اکاد ہو کو سرا تھا مما بنا فلاں کہ فلاں شخص جو ہمارا امام ہے ہمارے گاؤں میں قبیلے یا بستی میں اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ میں نماز کو پانے سے قاصر ہوں اس ڈر سے میں میں جاتا ہی نہیں کہ تھک جاؤں گا لمبی نماز پڑھاتا ہے ہم کام بھی کرتے ہیں کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور یہ سو سورہ بکرا شروع کر کے لمبے لمبے رکو کرے تو میں نماز با جماعت نہیں جا رہا ایک حدیث میں ہے ادا اور کہ میں نماز مسجد میں چھوڑ چکا ہوں ایک حدیث میں المسجد ہے مسجد میں جانا چھوڑ چکا ہوں ان فلان یوتھ بنا الخرا کہ فلاں جو ہمارا امام ہے وہ لمبی خیرات کرتے اور ایک حدیث میں ان لطاخر فجر کہ میں خاص طور پہ فجر کی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتا جاتا بھی ہوں تو لیٹ جاتا ہوں تاکہ کافی قرعت گزر چکی ہو اور مجھے ہلکی نماز مل جائے یہ قصہ دوسرا ہے ایک معاذ جبل کا قصہ معروف ہے اس میں تو یہ ہے کہ ایک شخص پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور وہ نماز کے دوران ہی نماز توڑ کے باہر نکلا اور اپنی ہلکی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا اور وہ واقعہ بھی عشاء کی نماز کا اور یہ فجر کی نماز کا ذکر بات حدیث میں کہ میں فجر کی نماز میں اس لیے حاضر نہیں ہو پاتا کہ فلاں جو ہمارا امام ہے وہ لمبی خیرات کرتا اللہ کے نبی نے سنا آپ غصے میں آ یہ غصہ امام بخاری کا استدلال ایو الناس انک منفر ہو تم نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہو لوگوں کو دین سے متنفر کرنا چاہتے ہو تو منصاف صلاح بنناس فل یخفر جو لوگوں کو جماعت کرائے وہ ہلکی نماز پڑھائے فعن نفیم المریضہ اس میں بیمار بھی ہوتے ہیں مختدیوں میں اور کمزور بھی ہوتے ہیں اور ذل حاجہ بھی ہوتے ہیں حاجت مند ضرورت مند کسی نے گاڑی پکڑنی کسی نے فلائٹ پکڑنی اور آپ لمبی نماز جو ہے وہ شروع کر دیں تو یہ اس کے مقصد میں رکاوٹ بن سکتا ہے اکیلا پڑھے تو تطویل کر سکتا ہے لیکن جب وہ جماعت کرائے تو ہلکی نماز پڑھائے اور بیماروں کا اور کمزوروں کا خیال رکھے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے فخت بے اداف تم یہ سمجھو کہ میں سب سے کمزور شخص کا امام ہوں پچاس نمازی ہیں ان میں سب سے کمزور کو اپنا ٹارگٹ بناؤ اور اس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ جماعت کراؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں یہ علم دیا تو علم دیا جا سکتا ہے نبی علیہ السلام کا معاملہ دوسروں سے مستثنا ہے کیونکہ آپ غضب میں بھی معصوم ہیں اور خوشی میں بھی معصوم عبداللہ بن عمر نے آس کی حدیث کی دلیل ہے وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے صحابہ نے روکا کہ اللہ کے نبی قد یقون پھر غضب کبھی غصے میں ہوتے ہیں تم ہر بات لکھ لیتے ہو تو کہتے ہیں فم تنا تو کتاب میں نے لکھنا چھوڑ دیا لکھنا چھوڑ دیا ایک دن اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں یہ کرتا تھا حدیثیں لکھتا تھا ساتھی نے روکا میں رک گیا اب بتائیے کیا کروں میں اکس فولدی نفسی بید ہی لا یخل الحق اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا حالت غضب کی ہو خوشی کی ہو معاملہ نصیحت کا ہو یا معاملہ فیصلے کا ہو میری زبان سے جو بھی نکلے گا حق نکلے گا لہذا یہ دو نوعیت ایک نصیحت ہے غصے کی حالت میں نصیحت کی جا سکتی لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا وہ فیصلہ ہے فیصلے کا نتاج تنگ ہے اس لیے غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو بلکہ کچھ راحت کر لو غصہ ٹل جائے اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ نافذ کروں